اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں ودا دیا تھا کہ ان دونوں ہی گروہوں میں ایک تمہارے لیے ہے اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں کانٹی کا کھٹکا نہ ہو کوئی نقصان نہ ہو اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی کلام سے سچ کو سچ کر دکھائے اور کافروں کی جاڑ کٹے دے